سوادی کو رکھا جاتا ہے ہمارا کہیں جاتا ہے کون کون کتنے آدمی ہیں سوادی ہاں سوادی کے نہیں ہے تمہیں چھوٹا لاہور کا اور ان صاحب کو جاتا ہے اعزازی صاحب کا نہیں صاحب عبداللہ صاحب کی پیمنٹ ہوتی ہے دارالعلوم کا اعزازی ہے ہاں جی مفتی صاحب کا بھی اعزاز مفتی صاحب دار صاحب کا ہاں اور جی سعود میں سے کوئی ایک لاہور کے نا سعود میں سے کوئی بھی نہیں ہے ہاں جی۔ ہاں، دوسری جی پڑھتے رہے نام پتلی سیدھی چیز ہو نا پتلی چیز ہو دیکھیں اللہ صاحب داتور سیاست

ہمارے علاقے میں سیاٹیکا کی قسم ہے جو کہ بڑی عمر کے لوگوں کو مسجد میں بیٹھنے سے ہوتی ہے اب بروزہ خلق پہ ہو جاتا ہے بروزہ پتلی سی دلی ڈالی ہوتی ہے نیچے اور سردی کو روکنی نہیں پیشن نہیں ہوتے بروزہ پڑے خود لا آپ ایسے ڈاکٹروں پہ تیاری ہوتا ہے ڈاکٹر سے پیسے ہوتی ہے بروزہ میں کی ہمت اگر تو شہر بروزا سرگڑے بوپو ہاں ہاں ہمارے برفانی علاقے میں جب یہ پر زمین پر ڈالتے ہیں تو اس میں آگ جلانے کی ضرورت نہیں تھی اتنا گرمی ہو جاتی ہاں سب چیزوں سے لوگ محروم ہو گئے بے غرضی جاتی ہے بے برکتی جاتی ہے اس کی پیر کو ہماری غرضی بے برکتی ہوتی آج مجمع کم ہو صلی اللہ علیہ رسول کریم دو ہفتے پہلے مفتی ہفتہ عالم صاحب کتاب لے آئے کہ اس پر تقریر لکھے ہمارے جو بزرگ ہیں پلے مالک صاحب کی طاقت ہیں خود پر عالم فضل آدمی ہیں چلے ہم کچھ نہ کچھ لکھ جاتے ہیں میں نے غور کیا تو یہی مجموعہ دل میں آیا کہ مدارس میں علمات ہو رکھنا نہ ہوا اور باقی محنتیں کروا کے الفاظ کے معنی سکھاتے ہیں یعنی سب سے اہم چیز الفاظ ہیں الفاظ نہ تو مانی نہیں پر مانی مانی متعین کرنا سکھانا وہ بہت اہم کام ہے ضروری کام ہے اہل تصور جو ہیں تو اور مانی کا عقل روح قلب نفس کے ساتھ کیا تعلق آ رہا ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کیا انٹریکشن آ رہا ہے یعنی عقل روح قلب اور نفس کے ساتھ اور اس کا ان معنی کا ان چار جگہوں پر کیا پہلے جی جی تالک آئی تالک آتا ساتھ تھا کر ان کے اندر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بالآخر اس معنی کے نتیجے میں تو کچھ انسان میں اثرات پیدا کرنے ہیں وہ اللہ بھی الحب اللہ اور جو دیکھو لوگ ہیں ایمان والے وہ ہیں بہت شدت سے بہت زور سے اللہ سے محبت کرنے والے ہاں جی؟ محبت اور محبت شدت کی اگر وہ محبت شدت کی محبت وہ تو قلب میں پیدا ہوتی ہے ہاں جی؟ مامن خواہ مقام مامن خواہ مقامہ رب بھی وہ نفسان الحوا اور جو ڈرا اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے یعنی، اور روکا اس اپنے کو خواہش سے اب یہ حکم نفس کے لیے ہے نفس میں خواہش سے برتی ہے اور اس کو آدمی روکتا ہے خواہش کیسے برتی ہے اس کو کیسے روکتا ہے یہ سکھ سے پیار متعلق ہو گیا اگر شیخ رحمۃ اللہ تو رمضان میں لکھا ہے کہ ظاہر روزہ ہے بعد روزہ ہے بعد میں میں لکھا ہے کہ بعد میں روزے میں قلب کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے سر خاص کا روزہ ہے یہ لکھا ہے نا کلب کا روزہ کیا ہے بدن کا روزہ تو کھانا پینا خواہش نفس سے رکنا یہ تو ہر کسی کے لیے نا کلب کا روزہ یہ ہے کہ کلب میں غیر اللہ کا اتفاق نہ ہو غیر اللہ کی طرف دیکھنا غیر اللہ کی طرف دھیان جانا نہ ہو تو اس میں لکھا ہوا شیخ نے کہ جو اللہ کے خاص بندے تھے وہ قلب کو روزے کی حالت میں اتنا فاروق رکھتے تھے افطاری سے پہلے جاتی تھی اس کو صدقہ کر دیتے یہ تو قلب کا اس کے ساتھ ہو گیا ہاں، کیا کہتے ہیں تعلق ہو گیا ہاں، اس کو کل کو تم آ کر پکڑ لیا اور اس نے اس چیز کے تعلق میں پکڑ لیا اس وقت جو چیز آ جاتی ہے اسی پر لے کے اس کو لے کر افطار کرنے این کے وقت جی یہ کلب کا روزہ ہے شیخ نے جی؟ اور پھر یہ روح کا روزہ ہے نفس کا روزہ کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو فارغ رکھیں تعلق کا دنیا کے ان کا التفاط کر دیا تعلق کو خالی پھر جو ہے روح کا روزہ کہ روزے پر جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں ان کے خیال سے جتنا کو فارغ ہے روح کا روزہ یعنی؟ اور صرف خاص کا روزہ کیا لکھا جی صرف خاص کا روزہ شیخ نے لکھا ہے صرف خاص کا روزہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے وجود سے ہی آدمی فارغ ہو جائے اللہ کا وجود ہے جس نہیں پا رہا ہوں ہاں جی۔ مجھے سب سے بار بار بار اداس نہیں پاتے قرآن بہت وقت لگی ہر چیز وہ کریم صاحب کو بڑا خطرہ ہو گیا تھا ہر چیز کی سب نے کھلا دیا شادی ہماری کب ہوگی جی تو کہتے کچھ نہیں ہے اللہ غیر اللہ کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا ہو گئی اللہ اب ریز میں عبداللہ سماسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک آدمی آیا حضور کے پاس اور فرمایا مجھے اونٹ دے آپ نے فرمایا اونٹ میرے پاس نہیں حالانکہ آپ اونٹ کھڑے آدمی چلا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کوئی حدیث صحیح جو صحیح کی شرائطیں ہیں وہ ساری اس میں اگر عزیز صحیح مانے اور وہاں پہ اونٹ کھڑے تھے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس اونٹ نہیں تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کے پاس اونٹ تھے اور آپ نے کہا نہیں کو صحیح مانتے ہیں اور یا یہ حدیث صحیح نہیں حدیث صحیح کی شرائط پر شادی پوری میں نے درد کے دوران تو اس کو پڑھا تھا لیکن میں نے حضرت عبدالعزیز علیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بزرگ کچھ پڑے ہوئے نہیں تھے میں نے ان سے پوچھا سوال کر دو آپ کی کیا بات ہے لوگ کہتے حدیث صحیح ہے حدیث کو صحیح مانے پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے پاس کھڑے تھے آپ نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا برخدار یہ اس وقت آدمی آیا تھا اس نے اس حال میں آپ سے پوچھا تھا کہ اس وقت آپ دھیان علاج میں مصروف تھے اللہ کے علاوہ باقی کسی چیز کا وجود جو ہے تو آپ کا سامنے نہیں تھا اللہ کے غیر کا وجود نہیں تو اس حال میں نہیں تھا کبھی دھیان نہیں تھا ہمارے پاس ہیں یا ہمارے ہماری کچھ اس وقت اس نے مانگا ہے پھر اس جہاز دوسرے دھیان میں جب آپ منتقل ہوئے پھر آدمی نے بتایا تھا نہ وقت وقت کو بیدار بھول جائے خیر سبحان اللہ جی تعین حقائق کا یہ تو حقائق ہے نا باتیں پیدا کرنے کے لیے ان کا ان کے ساتھ کیا رابطہ آتا ہے اس کے اندر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کی محنت ہے اس چیز کو بتانا ہمارے مولانا رمضان صاحب کہہ رہے تھے گورا کہ سکھ حدیث خی آگے نہ جاتی بھی پھر حق پہ آنے پیر کا حق سزا زیادہ بیان کر رہے ہیں حدیث کو بیان کر حدیث کو سال سے بھی زیادہ کہتے ہیں حق بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب لکھا ہے تعلیم الدین میں استاد سے قرآن وزیر پڑھانے والے استاد سے ایک حق زیادہ ہوتا ہے شیخ تو اس میں اصل میں فرق یہ ہے کہ وہ الفاظ کے ظاہر معنی بتاتا ہے یہ الفاظ کے حقائق سکھاتا ہے الفاظ کے جو حقائق ہیں وہ سکھاتا ہے روز ہے تو الفاظ کو کے معنی ذہن میں بٹھاتا ہے اور یہ اس کے اثرات قلب میں بٹھاتے ہیں باتوں میں ڈالتا ہے کوئی مقابلہ رائی کی بات نہیں ہے <laughs> مقابلہ رائی کی بات نہیں ہے ہر کسی کا اپنا سارے کو نبھانا چاہیے آپ کس مدرسے پڑھتے ہیں حضرت صاحب باغ العلوم اچھا اللہ

وہ مولانا ردوری صاحب کی کتاب ہے کیا سارا سنا ہاں جی۔ ان کی کتاب کا کیا نام تھا ان کی کتاب کا نام خدا میں زیادہ تھا اچھا ماشاء اللہ ایسے اچھا، سے پوچھ لیا کہ امداد لو مل میں پھر خفا ہوں گے نہیں جی، کہ ہمارے استادوں کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں <laughs> اس کو کو اصل میں سیکھنا ہوتا ہے یہ جیسا صاحب اکرام کے نوافر کی پابندی ذکر کی پابندی تاجر کی پابندی تراوی کی پابندی ساری باتیں آئی ہوئی ہیں نا ساتھ ہی شاید نفس مزید جائیداد میں نے بیان کی لکڑیوں کا گٹھور سا کر بازار سے ہے گزر رہا ہے عمر فاروق پانی کا کمر پر لاد کر لوگوں کے گھر میں پانی ڈال رہا ہے جب خلیفہ ہے لوگوں نے کیا انہوں نے کہا یہ ہم اپنی اصلاح نفس کے لیے کر رہے ہیں ہاں جی یہ ہم اپنی اصلاح نفس کے لیے کر رہے ہیں حالانکہ وہ تابدی عمل تو نہیں ہے نا تابدی عمل کہتے ہیں عبادت والا عمل روزہ تابدی عمل ہے جی نوافل تابدی عمل ہے روزہ نوافل ذکر یہ تابدی عمل ہے یقین تربیت ہوتی ہے اللہ کا تعلق ہوتا ہے حاصل مال کو بیان کیا گیا یہ ہم نے اپنی اصلاح نفس کے لیے یہ تو اصلاح نفس کیسے حاصل ہوتی ہے دو لوگ چھوڑ میں کام کرتے ہیں تو ان کا تجربہ ہو جاتا ہے تجربہ ہو جاتا ہے اور خود برت کر ایک چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے دوسرے آدمی کو اس کو برت کا حاصل کرنے کا اس کو مشورہ دے دیتے ہیں آدمی برت کا اس کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں تجربہ تجربہ کا زیادہ ہونا شرط ہوتی ہے بزنس کا زیادہ ہونا شرط نہیں ہوتی مشاعر کے لیے فہم صحیح اور صحیح فہم ہو اخلاص ہو اور تجربہ ہو یہ باتیں زیادہ ضروری ہیں بعد میں ڈرائیور رکھے گا تجربہ کار رکھے گا کہ بزرگ رکھے گا تجربہ کار رکھے گا نا ایک آدمی نے ساری رات تاجر پڑی ہے سارا دن روزہ رکھا ہے جسے چترال میں مقبول صاحب گاڑی چلا رہا تھا تو وہ نیچے کھڑے میں گاڑی روانہ کی کھڑے میں روک دی تو اس وقت تجربہ کار آدمی کی ضرورت تھی بزرگی کی ضرورت نہیں تجربے کی ضرورت یہ کہتے ہیں بشائق کو مقاعد نفس کے کا تجربہ ہونا چاہیے مکاع نفس کے چالوں کا فریبوں کا قید کہتے ہیں چال فریب مقاعد نفس نفس کی چالوں کا اور فریبوں کا تجربہ ہونا چاہیے ان چالوں اور فریبوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کا تجربہ ہونا چاہیے یعنی شیطان کی چالوں کا تجربہ ہونا چاہیے آج صبح میں جا کر بیٹھا تو اس میں دفتر وغیرہ کھولا تو ہماری ایک طالب طالب علم اندر طالب علم آگے اندر تو اس نے اس نے پورا پردہ کرنا شروع کیا تھا کہا جی جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کیا ہے ایسے برے برے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اس کو میں نہیں نے اور میں سوئی رہ جاتی ہوں مجھ سے نماز سزا ہو جاتی ہے تو ان سے تفصیل جان کے میرا تو حال بگڑ گیا پردہ کرنے کے بعد میرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے تو آپ کے بارے میں شیطان آ رہا تھا یا پردہ کر رہی تھی آپ آپ جب پردے میں آئی ہیں تب تو اس نے ٹکٹ پڑا کر مقابلہ شروع کیا اور اس مقابلے میں آپ کو پچھاڑے گا پریشان کرے گا تو پریشان آپ ہو گئی ہیں آپ کے بعد خطرہ ہو گئی خراب ہو گئی ہیں تو عموماً نومبر لوگوں کو سیکس کے خیالات بہت آتے ہیں میں نے کہا اس کو براہ سے نوبر لڑکی ہے اور میں اس کو اس طرح سے براہ راست یہ بات نہیں کہتا ہوں میں نے کہا اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہو کہ والد صاحب کمرے میں سوئے ہوئے ہیں میں اس خبر کو ذبح کر دوں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں تو اللہ صاحب سوئی میں ان کو ذبح کر دوں جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں اس خیال کا کوئی آپ کو نقصان نہیں اور یہ تو آپ کے شیطان نے سفے اول میں آ کر آپ کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے کیونکہ آپ نے تقریر کی ہے اور وہ آپ کو پچھاڑے گا اس جگہ سے اور اگر آپ نے مضبوطی سے مقابلہ کیا ہاں، مضبوطی سے تو کیا شاء انشاءاللہ آپ غالب آ جائیں گے شیطان اس, اس, اس محاذ کو چھوڑ دیتا ہے جب کو اندازہ ہوتا ہے جان سکا سے میں نے دے سکا اس کو نہ پچھاڑ سکا وہ پھر وقت ضائع نہیں کرتا ہے اس نے اپنے وقت کو بڑا قیمتی رکھا ہوا ہے اور بڑا اس کو خرچ کرتا ہے صحیح طریقے سے لہٰذا اس کو نارا کے جو ہے محاذ پر فائدہ نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ دیتا دوسرے محاذ پر آتا ہے مسلمانوں کو چھوڑیں گے جو سکھ ہے نا سکھ سکھ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک خالصے سکھ ہوتے ہیں ایک نیمچے سکھ ہوتے ہیں ایک مونے سکھ ہوتے ہیں جو داڑھی مون لیتے ہیں ہیئر کٹ بنا لیتے ہیں مونا سکھ <laughs> اور جس سے کتری بھی رچی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جس سے <laughs> پورے کہتے خالتا <laughs> تو سکھ میرے طلب طلبا ہوتے تھے کیسے ان سے میں ایک بات چیت کرتا رہا جن دنوں میں جو الگ ان کو کر رہا تھا نا ان کے خلاف میں کیا ہوتا تھا میں بھی تھوڑا سا کام کرتا تھا میں کہا دیکھو آپ نظریہ اسٹیٹ سے آتا ہے آپ لوگوں کو اسٹیٹ نہیں ہے تو بڑے گرم ہوتے تھے ایک مونے سکھ سے میں نے کہا یہ مونے خالصہ کے اس نے کہا سر اگر آدمی پوری گاڑی رکھ کے خالصہ سکھ بننا چاہیے بڑا ٹینشن آتا اس ٹینشن کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے ہم نہیں ہوتے ہیں وہ مطلب بڑا مشکل کام ہے ایک بات یہ مونے مسلمان بھی کہتے کہ بڑا ٹینشن آتا تو بہت اللہ میری بات سنی بڑی بڑی حیرت ہے کہ میں سمجھ میں خراب ہو گئی ہوں ختم ہو گئی ہوں نہیں تو کیا کہتے تمہاری ایمان میں ترقی ہو گئی ہے ہاں؟ ایمان میں ترقی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا جب ہم احتکاب میں بیٹھتے ہیں نا ساتھی میں شتونگڑے چھوٹے شتونگڑے آئے ہوئے ہیں نا بعض بالکل نیا آدمی ہوتا ہے اس شیطان کی ہمارے ساتھ پہلی ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے تقریباً ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے مجھے سارا سال کبھی جو ہے یعنی رات کو غسل کا کوئی خواب آنا کبھی نہیں آتا اللہ کے احسان نہیں اور احتکاب کے دنوں میں خواب خواب بڑی کوئی خواب دکھا دے بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن خیر ہو جاتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہے مجھے اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیا تجربہ کار آیا ہے زیادہ سے کہا کہ دراز پیڑ بڑا پیر بنا بیٹھے اس کو ہم ایک رات میں ٹھیک کر دیں گے اس کو اندازہ نہ ہو سکے واقعی بے تجربہ کپڑے تو رمضان میں جو شیطانی اثرات آتے ہیں تو آدمی کو واضح پتہ چل جاتا ہے غیر تجربہ کار ہے بعض شیطان تو بندے ہوئے چھوٹے چھوٹے اڑے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں لیکن تجربہ کم ہے اس لیے خطا ہو جاتی ہے ان کی بار ختم چل جاتا ہے اور جس وہ ختم ہوتا ہے رمضان گھر آدمی نہیں جاتا ہے پہلے دن پتہ چلتا ہے کہ ایسی ترتیب اس نے بنائی تھی بالکل ٹھیک فٹ تھی بس اگر اس کو ہم اپنے بچاتے ہیں نا تو بس دیکھا جا رہا تھا وہ باہر کھڑا ہوتی باہر باہر نظر میں کیسے پیسے جب تم نکلو گے تو باہر نکال میں نکال دیں آفر لطیف رحمان صاحب اس دن بجٹ لطیف رحمان صاحب آدمی کو لے کر آیا تھا کسی کے خلاف اس کو پیشاب کے قطرے کا وسطہ ہوا ہے حافظ قرآن اس سے اس کا سنانا ختم ہو گیا اور مجھے سنانا اس نے چھوڑ دیا کیوں میرے قطرے آ رہے ہیں میں صرف لبول ہو گیا ہوں مسئلہ اس نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا ہے جو پورے فارغ تاثیر نہیں تھے یا کسی جگہ رہ کر مسئلہ بتانے کی مشق نہیں کی ہوئی تھی ہدایت پڑے اور مالی بہت گڑبڑ ہوتا ہے مسئلے بتانے ہیں بیچارے کو بہت پریشان خود بھی پریشان کر دوسرے بھی پریشان کرتے بڑا حیران ہو گئے یعنی اس طرح ہے نا کیونکہ ایک مسئلے پر صاحب دائر نے دس بس تک بیان کیے ہوئے ہیں اور اتنی مشکل بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ بیچارہ ہوتا ہے اس کو مانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے دارالعلوم میں پہلے بشتی زور پڑھاتے ہیں اور زور بڑھا کر مختلف مسئلے ان کو پکا یاد کرا لے کراتے ہیں پھر پکا یاد کرنے کے بعد پھر ہم کو اس کو جو ہے تو کدوری ہدایات کن وغیرہ پڑھاتے ہیں کیونکہ پھر آدمی کو آگے پریشان نہیں ہوتا آدمی بات کیا کر رہے آپ سے مسئلہ کسی مدرسے کے مدرس سے پوچھا ہے کنز کے استاد سے پوچھا ہے ساری عمر ہی جی پڑھائی ہے بس باقی کو غم ہی نہیں کیا اور اس کو کہا ہے کہ بس تمہار نماز کے لیے وضو کیا کرو جب آیا تو ہم نے مولوی بزلہ صاحب کے پاس فرمان نے خود بٹھایا تو اس نے کہا یہ تو اس کا مسئلہ ہوگا کہ دو نمازوں کے درمیان وقفہ جو ہے اس سارے وقفے کو دیکھا جائے گا اس وقفے میں اگر آپ کو پوری ایک نماز دوسری نماز تک کے وقفے میں آپ کو اتنا وقت بھی نہ ملا کہ جس میں آپ وضو کر کے فرائی ادا کر سکتے تھے تو پھر آپ سے لسل بول ہوں گے ہاں جی پھر آپ سے بول ہوں گے اور اگر اتنا وقفہ آپ کو آتا ہے اتنا وقفہ آتا ہے کہ اس وقفے میں آپ وضو کر کے فرض ادا سکتے تو آپ نہیں پھر میں نے کہا یہ تو آپ کا مولویوں کا مسئلہ ہوا اگر اس کو میرے سامنے اس کو لاؤ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں شیطان کے پیچھے کیا کرتا ہے میں نے شیطان یہ کرتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے ہیں دس دن میں تو بارہ وزو پاری اور وضو باری ہے کس وضو کو باری وضو کہتے ہیں اس کا جواب مفتیوں کو نہیں آتا بعض مفتیوں نئے مفتی آتے ہیں اور جواب والے چھ مہینے کورس کیے ان سے میں پوچھتا ہوں کو نہیں بتاتا باری وضو کسے کہتے ہیں ہمارا مفتی آفتاب عالم تکڑا مفتی باری وضو اس کو کہتے ہیں جس کو روکنے کے لیے آدمی زور ڈال رہا ہو پیروں پر زور ڈال رہا ہو اس طرح پیشاب کو روک رہا ہو اسے کر رہا ہے اس کو بار کہتے ہیں اس میں سکون ختم ہو گیا اب نماز کے دار نہیں ہو رہی پیشاب کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے اس کو باعث نہیں کہتے جب میں اس سے پہلے شیطان آتا ہے کہتے اس کو لے جاتا ہے پیشاب کرا لیتا ہے پیشاب کرانے کے بعد اب ہوتا یہ ہے کہ چائے پی پی کر ہاں جی اور صحت کمزور ہو ہو کر ہاں جی اور بغیر شادی کے انجال کرا کرا کے ان کے پاس اولاد کمزور ہوتے ہاں جی۔ آپ سارا پیشاب بٹکا ہوا ہوتا ہے اندر اور وہ کہتا ہے وضو کر وضو کر کے جب رکو کو جاتا ہے رکو میں قطر نکلے یا سیدھے میں قطر نکلے بس ہر نماز میں پیشاب ملتا ہے ہر نماز میں بخدا کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے وضو کا توڑا کریں کسی کے پانچ منٹ کسی کے دس منٹ کسی کے پندرہ منٹ کسی کے بیس منٹ تک قطرے آتے ہیں کہتا ہوں کہ یہ حال ہو گیا ہاں جی۔ جیسے کہ اس کو اس کے شیطان نے کچھ خاصا پریشان کیا ہوا ہے اچھا خاصا مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہمارے کمیر صاحب نے کہ میں لطیفہ سنایا بڑا بڑا ایک آدمی تھا جوں سے بہتتا تھا اس نے چرپائی پر میں پیشاب کیا ہوا تھا بس تو اس نے بخی بیوی نے کہا میں کہا کہ کیا یاد ایک بخت سب مصیبت کے جیسے والے مار رہے تھا تشے مجھے کوئی آرتی پیشاب کیا ہوتا ہے چرپائی میں تو اس نے کہا ماں ہونا ہی تو جانے

مفت کرتے کہا چلو چلتے ہیں پھر تو وہ گیا تو شیطان تھا خود بھی چوری کر کے پکڑ گزارتا تھا اس کو بھی چوری کے لیے لے گیا ایک گھر میں اس نے اتارا جب گھر میں اتارا تو اندر جا کر کوئی چیز نکالی اور نکال کر آئے اوپر چڑھ آئے تھے تو شیطان کو تو اس نے چھلانگ لگی اوپر چڑھ گیا جب وہ چڑھ رہا تھا تو نیچے آدمی نے پکڑ لیا پیر مارے کے مکان میں پکڑے ہوئے ہاتھ شیطان نے پکڑے اوپر کھینچتا انہیں سے کھینچتا اس دور میں سے چٹنی نکل گئی بھائی روڈ کر دیکھا چرپائی میں ٹھیک پڑی تو صرف پیشاب ہوتا ٹٹی بھی ہوگی وہ رہا پیسے ہوتی ہے جی۔ سچ بات ہے یہ بعض آدمی نفسیاتی بیماریوں میں کو پہنچے پہنچنے کے قریب آتے ہیں الگ حضر ہوتا ہے خیر ہو جاتی ہے بالکل بغیر علاج کے بغیر کے ڈاکٹر کسی کو ایک دفعہ طالب علم آیا تھا انجینئر کا تو پھر بعد بھاگ کے سلسلے سے کسی اور جگہ سے بات کرایا تھا ہمارے پاس دوسری دوسری چیز ہمارے پاس آیا تھا ہمارے پاس جب آیا تو کا یہ حال ہوتا تھا کہ سلوار اتارے ہوئے فین میں کھڑا ہوتا تھا مسجد سے اور پیشاب اور اسی کو دیکھ رہا ہوتا تھا کتر نکلا ہے کہ نہیں نکلا <laughs> تو مجھے بولی صاحب دیکھا کہ وہ

قطرہ بھی اس کا ٹھیک ہوا اور ذرا ٹھیک ہوا پھر پتہ نہیں کوئی شیطان نے پڑکایا کہ کیا ہمارے سلسلے سے نکل گیا جب نکل گیا پھر باقاعدہ سیکرٹری مریض ہو گیا جگہ جا کر بعض آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں جی نماز کے دوران شیتان کا وسوسہ ہوتا ہے نماز کی خراب کرتا ہے وہ کہتے خاص تو خود شرم دنیا سے باری بھاری پڑھنا مکرو ہے تم بھاری اردو کے ساتھ کر رہے ہو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے وسط ڈالا کہ تیرا وزو ٹوٹ گیا میں رکو کر دیا اس کے بعد اسے سے ڈالا کہ تو اب سجدہ کرے گا جو بغیر وزو کے سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے جواب میں کہا کہ بس کافر گے تو کہ بس وہ ظاہر ہو گیا تو کافر کھائیں اس سے ارادہ نہیں کہا جی تو مگر شیطان کو شکست دینے کے لیے اس نے کہا جی تو جو شافر کا جو شیطان کا کافر ہوا تو اللہ کا کا کا مومن مومن ہو گیا نا یہ سر تو تو بلّہ اگر اسلم سے کبھی اس جو ہوا منکر شیطان وہ لایا ایمان اللہ پر اور پکڑا اس نے بڑا مضبوط کرا جی

کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھے تو ذکر کرتے ہیں اجی صاحب سے خبر تپوس کی نا اجی صاحب کو خبر پوچھ لی ہاں، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ہمارے مولوی صاحب کا کیا نام ہے جی خالد احمد صاحب کی بات میں دل لگتا ہے ہماری ماشاء اللہ جی چترال والے بزرگ جو آئے تھے ہاں جی؟ سبحان اللہ جی حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان وسادت سے اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم مومن کو پریشان کرتا ہے اور جب مومن پریشان ہوتا ہے تو اسے خوش ہوتا ہے کہتے وسادت سے خوش ہونا چاہیے جب آپ وسالت سے خوش ہوں گے تو شیطان پریشان ہوگا اسے چھوڑ دے گا اگر میں جو کافی کرنا چاہتا تو وہ نہ ہوا ہاں؟ میں اس کو پریشان کرنا چاہتا تو پریشان نہ ہوا ٹھیک ہے کہتے مومن کو شیطان کچھ نہ نقصان پہنچا سکے